حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام آزاد کیا ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو تو غلام کا مال غلام ہی کا رہے گا اللہ یہ کہ مالک نے اس کی شرط کر لی ہو کہ مال اسے نہیں دیا جائے گا سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار نو سو باسٹھ